تمام منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ مہمانوں کے لیے کھانا لگائیں جیسے ہی ان شاء اللہ تعالی منتظمین کی طرف سے ہمیں اشارہ ملے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ساتھیوں کو کھانے کی جگہ تک پہنچایا جائے گا اس سے قبل اس نشست کے آخر میں انتہائی اہم اور قیمتی باتیں جو ادارے کے حوالے سے محترم شیخ صاحب نے کرنی ہے ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس موقع پر تمام حاضرین کو نصیحت کے ساتھ ساتھ اختتامی کلمات کلمات تشکر وہ بھی ادا فرمائیں کیونکہ ہمارے مدیر اعلیٰ فضیلت شیخ علامہ محمد ابراہیم بھٹی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے تھے کافی دیر ماشاء اللہ وہ ہمارے اندر تشریف فرما رہے اختتامی کلمات اور کلمات تشکر بحثیت مدیر اعلیٰ کے اور آج کی مجلس کے میزبان کے انہوں نے ادا کرنے تھے ہم محترم شیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمان حافظ اللہ سے گزارش کریں گے کہ وہ موقع کی مناسبت سے نصیحت ارشاد فرمائے تمام احباب تشریف رکھیں قرآن میں کسی قسم کی بدمزگی کا باعث نہ بنے تمام ساتھی تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پر الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد یہ کلمات تشکر ایک رسمی کاروائی ہے ورنہ ہمارے فاضل مہمان گرامی عظیم محقق محدث مولانا ارشاد الق اثری حفظ اللہ تعالی براہ ہو اسد ہو مکانہ حیات ہی نے طلبا کو نصیحتیں بھی فرما دی ہیں اور تمام سامعین تک ایک بڑا جامع پیغام پہنچا دیا ہے بے توفیق وقت کافی ہو چکا اور مزید آپ کو یہاں روکنے کی اخلاقاً کوئی وجہ یا گنجائش باقی نہیں رہی میں آپ تمام حضرات کی تشریف آوری پر آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی آمد ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے اللہ رب العزت آپ کے اٹھے ہر قدم کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے اور وہ جو اس قسم کی مجالس کے فوائد ہیں اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرما دے کیونکہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ماں جالا قوم يتلون القرآن الدا بينهم إلا ہوں الملائكة حرفت الرحمة وأنظر عليهم السكينة بندر في من عنده کہ کوئی کیونکہ قوم کوئی مجلس اگر مسجد میں قائم ہو اور قرآن کا درس احادیث کا درس جاری ہو تو اللہ تعالیٰ چار چیزیں مجلس کو عطا فرماتا ہے ایک تو فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں دوسرا اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور تیسرا اس مجلس کے ہر شریک شخص پر سکینت اتارتا ہے اور چوتھا ہر بندے کا فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے یہ چار بڑے عظیم اعزازات ہیں اور ویسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے اگر کسی نے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جنت دیکھنی ہے تو وہ علماء کی مجالس دیکھ لے یقیناً یہ مجلس آج رحمتوں سے بھرپور تھی اور جس سے ہم سب نے بڑا بھرپور استفادہ کیا یہ چند بچے طلبا پندرہ طلبا جنہوں نے تقریباً آٹھ سال ہمارے ساتھ گزارے اور اب ایک جدائی اور فراق کا مرحلہ آ گیا لیکن یہ جدائی رہے ہیں ان شاء اللہ ملاقاتیں ان سے ہوتی رہیں گی اور وہ طرح انتہائی آفیت میں رہتے ہیں جو اپنے اساتذہ کے زیر نگرانی کام کریں دعوت کا تعلیم اور تدریس کا تو انشاءاللہ یہ رابطہ قائم رہے گا اور بحال رہے گا تاکہ جو مستقبل کے پروگرام ہیں وہ باہم ایک تعاون سے ہوں اور آپ کے اساتذہ اور مشائق کی نگرانی میں ہوں بہت سی باتیں کرنی تھیں لیکن ایک دو نصیحتیں میں اس وقت کر کے آپ کو روانہ کروں گا ایک تو میں یہ پچھلے کوئی آٹھ دس دن پنجاب میں تھا مختلف شہروں میں اسی طرح مدارس کی تقریبات تھی دروس بخاری تھے اور وہاں کثرت سے ایک لفظ سننے کو ملا کہ اب آپ علماء کی صف میں داخل ہو رہے ہیں مگر مجھے اس سے اختلاف ہے آپ طلبہ ہی ہیں اور اپنے آپ کو طلبہ ہی سمجھیں ہم بھی طالب علم ہیں اور آپ بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی قرار دیں اور جو شخص اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے تو اس کی جو تحصیل علم کی ایک ایک رغبت یا صلاحیت ہے وہ مان پڑ جاتی اور جب تک وہ طالب علم ہے تو اس کے اندر حصول علم کا جذبہ ہوگا اور یہ چیز اسے علماء کے زمرے میں شامل کرے گی تو اپنے آپ کو طلبہ ہی سمجھیں اور طلب علم کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو قائم رکھیں جیسے امام احمد الحمبر کا قول آپ نے سنا کہ میں قبر میں داخل ہونے تک طالب علم ہوں اور ہمارے لیے خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ طالب علم رکھے اور کل جب قیامت قائم ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں طلباء کے حمرہ میں اٹھائے جو طلبہ تو ہیں ان کے حمروں میں شامل کر کے اٹھا لے تو اس طرح ایک تحصیل علم کا شوق آپ میں پیدا رہے گا جاری رہے گا اور آپ طلب علم کہ رغبت اپنے اندر انشاءاللہ جوان رکھیں گے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے ایک بات یہ ہوئی کہ بخاری شریف آپ نے ختم کی لیکن یہ کوئی آخری بار آپ نے نہیں پڑھنی بلکہ بار بار اس کو پڑھتے رہیں اور کم از کم ایک آدھ برقعہ روزانہ پڑھیں اس کی شرح فت الباری کے ساتھ تو انشاءاللہ علم و معرفت کے نئے خزانے آپ کو ملیں گے دیکھیں آج ایک ہی حدیث پر دو گھنٹے کا درس ہوا ہے اس سے عالمت حدیث میں اندازہ لگا لیں کہ ہمارا یہ علم کتنا دقیق ہے اور بعض اوقات ایک ایک حدیث پر کتنی لمبی بحثیں ہوتی ہیں اور طلبہ بحمد اللہ پورا سال بڑے صبر کے ساتھ اپنے اساتذہ کے سامنے ذانوط تلمس طے کرتے ہیں اور اس علم سے مستفید ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے سینوں کو علم و عمل کے لیے کھول دے تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ طلب علم کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کے جذبے کے ساتھ شاد و آباد رکھے کیونکہ میرے عزیز طلبہ میرے بیٹے اور میرے بھائیوں اور طالب عمل جو ہے یہ منزل نہیں ہے بلکہ منزل عمل ہے ڈگری کا حصول منزل نہیں آیا بلکہ منزل اس علم پر عمل کرنا ہے میں کتاب کا مشورہ آپ کو دوں گا امام محمد رحمہ اللہ کی اخلاق العلماء چند صفحات کی کتاب ہے کوئی اسی نبے صفحات ہوں گے یہ کتاب ضرور آپ حاصل کریں اور اس کو پڑھیں اگر موجود نہ ہو تو میری لائبریری میں ہے فوٹو کاپی آپ کروا سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ جس کی طلب ہوگی اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کی فوٹو کاپی کرا کے دوں گا وہ کتاب سفر حضر کے ساتھ رکھیں جس میں علماء کے اخلاق ذکر ہیں اس کا ایک نمونہ بس ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ابو دردا رضی اللہ عنہ نبی اسلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ اخوف ما اخاف علی نفسی اول حساب مجھے سب سے زیادہ جو خوف ہے اپنے اوپر جو ڈر ہے اس گھڑی کا ہے جب میں حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہوں گا سب سے زیادہ مجھے خوف اس گھڑی کا ہے یقال ہے مجھ سے کہا جائے گا ابو دردا لقد علم تھا تو نے حاصل کیا تھا پڑھا تھا تو جو علم دیا گیا تھا فواز عمل تھا تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا اپنے علم کے مطابق اپنا عمل پیش کر آٹھ سال پڑھا دس سال پڑھا بخاری مسلم ابو داود نسائی تنظیم ابن ماجا محتا مشکات کیا کچھ نہیں پڑھا تھی انہیں تقریباً پچیس ہزار پڑھتے ہیں ابو دردا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کر تو پھر وہ گھڑی مجھ پر بڑی مشکل ہوگی کیسے میں چھوٹوں گا اور کیسے میرا چھٹکارا ہوگا یہ ایک بڑا ایک عدیم شان اور محتم بشان بشان قول ہے جو ہم طالبات العلم کے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے کہ جو علم کی زینت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دوسرا دوسری بات یہ میں آپ سے کہوں گا اور یہ نصیحت کر کے آپ کو رخصت کروں گا کہ اپنے اندر استغنا پیدا کریں خودداری پیدا کریں آپ کے اساتذہ کے رام آپ کے لیے ایک نمونہ ہے اور اپنے اساتذہ سے دن رات آپ ان کو دیکھتے بھی تھے ان کو استفادہ بھی کرتے رہے ان سے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ الحمد للہ بازاروں میں گھومنے والے نہیں تھے اور کبھی اس تاجر کے پاس کبھی اس تاجر کے پاس پتہ نہ ان کا منصب تھا نہ ان کا شوق تھا یہی ایک خود استغراب کے اندر پیدا کریں ہماری ذہنت یہ مساجد ہیں مدارس ہیں کتابیں ہیں طلبا ہیں علماء دین ہیں اور یہی ہمارے لیے اللہ کی وہ تقسیم ہے جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور راضی ہونا چاہیے اور آخری بات یہ کہوں گا کہ آپ سے لوگ مسائل بھی پوچھیں گے سوال بھی کریں گے بڑی مسائل کے ساتھ دعوت کا کام کرنا اور لوگوں کے سوالات کا جواب دینا اور جس سوال کے جواب میں آپ کے پاس کتاب و سنت کا علم نہ ہوا اپنے رائے استعمال نہ کرنا بلکہ اللہ عالم کہہ دینا یا لا ادری کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا عالم الخلق محمد الرسول وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا اقال ارد خور ارد شر زمین کا کون سا سب سے بہترین ہے اور کون سا سب سے بہترین فرماتا ہاں میں نہیں جانتا یہ کس کا جواب ہے محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کا جن پر دن رات اللہ تعالی کی وہی اترتی فرشتہ اترتا جن کا سینہ سب سے زیادہ ان علوم و معارف کا خزینہ تھا مگر کوئی باق نہیں کوئی شرم نہیں لا اگر میں نہیں جانتا حد اصل رب بھی اپنے رب سے پوچھوں گا رب سے دوں گا جبیل امین آ گئے ان سے یہ سوال کیا امین ہے سارے بھی آ کے فرمایا کہ لا ادری میں بھی نہیں جانتا اپنے رب سے پوچھوں گا اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل سے پوچھوں گا جبریل نے فرمایا اللہ سے پوچھوں گا جب اللہ تعالیٰ کے حاضری کا موقع ملا تو یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دے کر بھیجا اور آپ نے اس جواب سے لوگوں کو آگاہ کیا کہ خیر و بقائد ارد و مساجد ہے بشر و بقائد ارد اسواق کو ہے کہ سب سے بہترین ٹکڑا مساجد ہے اور سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے وہ بازار ہے تو اس میں ہمیں یہ ایک فائدہ ملتا ہے ایک علم نافع ہم سے بھی کوئی ایسا سوال ہو جس سوال کا جواب کتاب و سننے سے مستحدر نہ ہو تو اپنے رابطہ استعمال نہ کریں بلکہ بالکل بے خوف اور بے شرم ہو بالکل ہر قسم کی شرم جو ہے اس کو محرو خاطر رکھتے ہوئے جواب دیں کہ لا ادری یا اللہ عالم اللہ بہتر جانتے عبداللہ عمر کا قول ہے کہ علم تین ہے قرآن حدیث اور لا ادری یا اللہ عالم قرآن علم ہے حدیث علم ہے اور کسی سال کا جواب نہ آئے تو میں جانتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے حق کہنے کی حق سمجھنے کی اور حق کو اپنانے کی آخر میں پھر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے اللہ نے آج ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق دی یا اللہ اسی طرح ہمیں جنت الفرداس میں جمع فرما دینا اکٹھا فرما دینا باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین